الحمد للہ یہ ایشور کا پروگرام جو میرے شام کا شروع ہوا تھا اس کی دوسری مسجد کا آغاز ہوا چاہتا ہے ان شاء اللہ اس پروگرام کے آغاز میں تلاوت کلام پاک عبداللہ مسجد کے بانی جن کی طرف عبداللہ مسجد منصوب ہے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 فبروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتم الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا شاهدا أو مجنون فتراثوا به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

لا رہے ہیں شیخ سلمان حافظ سلمان شیخ شیرو

بھی نہ پتا ان جات ظر ضرور کرنے گئی بھون بلا درم بل جم چنے گئی بونے بلا جب جانا دیکھو جب جانا چڑیا تمہارا چڑیا تمہارا نام کا

جو تمہارا محمد جس سے بھی کی او رام امریکار گر پتے مرتا رہی او رام محمد اے منی کے اوپر جو نہایت خوبصورت آواز میں آپ کے سامنے نام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے اس کے بعد سلام کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ سلام الرحمان صاحب جو آپ کے سامنے سلام پیش کریں گے

نظ رو پل کے بچھا پل کے اجتیا غریب پر ج یہ کون کر کے پے چلا ان پر کے یہ کون کر کے رتن کے چکرے ہے یہ کون جی ہے تیرام پرش ہے رتن کے کترے ہیں یہ کون جی ہے

جس میں کرتی تر چیتا آر کو آیا وہ جا جس میں کرتی ترجیح ادا آ پڑ کو کام آیا میں رات کی سدائے جچتا چھو ہے تو رات کی سدائے جار چ ہا بس باپ ایک کر مایا ریک باپ یہ ریکایا

ہم ہے چند چند یا مندر کم کل کرنا آتا سلامی اے بولا میا پڑ کر یہ کہنا برا جتر ترق تے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا بے آج تورت تے چھوڑ آیا ہوں میں گلاب کے لیکن نہ تو بہارا نارا بولا دے کے قدم قدم پر یہ راہ حق ہے صبر سے چلنا یہاں مندر قدم قدم پر پہنچنا کر پر یہ کہنا آقا سلام لیجیے گناہ ہمارا نگر پر جی، غلام آیا یہ کہنا آگو بہت عاشق طرف سے چھوڑ آیا ہوں میں گلاب کے پل

اج ریا آمت پلا ہے سوالی بہی ہے کس کی آمد

ہاں الله

لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له له ونشهد ونشهد أن لا لا إله إلا الله وحده شريك أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد محمد وآله وأصحابه أجمعين مجھ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم محترم میرا گن انی اور شکر احسان اور نے ہماری کے خلاف جبکہ پچھلے رمضان شریف میں ہم یہاں تقریباً کسی وقت اکٹھے تھے موجود تھے کسی معلوم تھا کیسا آپات ہماری بیٹی کی کوئی اتنا دراز کرے گا کہ ایک بار پھر ہم ایک وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر شکر گزاری کریں گے کیسا آپ نے رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق ادا فرمائی اور شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے جس کی فضیلت یہ ہے کہ ہزار مہینے سال چوراسی سال اور چار مہینے اس کی بنتی ہے چوراسی سال اور چار مہینے نے کے درمیان کسی عمر کو کا ذکر کیا ہزار مہینے تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں سارے کرام اس بات میں خود مضمون ہوئے کو احساس ہوا تو اتنی ہو رہی ہی نہیں ہے ہم یہ سعادت کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہزار مہینے عبادت کرنا یہ تو بہت بڑی مدت ہے ہم یہ سعادت کیسے حاصل کریں اللہ کریم دلوں کے ہاتھ لانے والے سنو پاس پر اللہ علیہ وسلم سب اظہار فرما دیا کہ یہ چاہنے والے والے والے ایمان لانے جان آج ہیں ہم ان کے کو کیوں کر دیتے ہیں تو اللہ پاک نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاگ فرمائش کہ گئی پر اور پچھلی امتوں پر جو تھا اس کا جو احساس کس امت کے سینے میں پیدا ہوا کرام کے سینے میں ہی پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دو کہ تم مضمون مت ہو ہم نے تمہیں آخری امت میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم پر انعام و اکرام ہم برساتے رہے تم پر انعام و اکرام ہم کرتے رہے

اور اس امت سے جب وہ کام لیا جائے گا تو اس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور کوئی اگر اس پر بادل ڈال رکھا ہے تو وہ بادل چھٹ جائے گا اس امت کو وہ اللہ نے بہت اونچا کیا بہت بڑا کیا اور بڑا کرنے کے بعد کہا کہ ہم تمہیں ایک مضبوط ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم تم پر انعام اور اکرام کی بات کہ اگر اس رات کو تم جانتی ہے اس رات کو اگر تم نے اللہ پاک کی عبادت کر لی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور اس میں تھوڑی سی محنت آپ نے کر لی تو ہم تمہیں ان سے زیادہ نواز دیں گے جو کہ حکومت حکومت چکی ہے وہ ہزار مہینے عبادت کرتے ہیں کرنے کی ضرورت نہیں صرف ایک رات عبادت کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس ایک رات کو خراب کرنا پڑے گا ہم چھاپ کے نہیں دیں گے کہ میری کلاس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رات مجھ پر ظاہر کرتی گئی